پاک کا مفہوم ہے جس آدمی کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو جس آدمی کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو اور اس کو اللہ کے راستے میں کبھی جسم پر زخم یا تکلیف بھی نہ پہنچی ہو اگر وہ مرے گا تو ایک قسم کی منافقت پر اسے موت آئے گی وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی تو ان کو دین ایک حنیفہ کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنا سکھایا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اپنا سب کچھ دین کے اوپر قربان کرنا سکھایا اس دین کو جب ضرورت پڑے گی ہمارے مال کی تو یہ مال حاضر ہوگا وقت کی تو وقت حاضر ہوگا اور اگر جان کی ضرورت پڑے گی تو ہم بصدر بصد عجز و شکر اس جان کو اس دین کے اوپر قربان کریں گے یہ وہ سبق تھا جو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو پڑھایا چنانچہ تھوڑے عرصے میں ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جن کا مقصود اللہ کے راستے میں شہادت کا حاصل کرنا قرآن کی آیتیں ان کے لیے اترتی تھیں رجال ما آحد اللہ علیہ وہ مرد بندے جنہوں نے اپنا وعدہ اللہ سے کیا ہوا سچ کر دکھایا فمن ہم من قزا نہ و ومن ہم مئی انتظر وما بدلو تبدیلا ان میں سے بعد ایسے ہیں جو اپنی قربانی پیش کر چکے اور بعض وہ ہیں جو اس کے منتظر ہیں وما بدلو تبدیلا اور وہ ذرہ برابر میں تبدیلی نہ آئی اپنی بات کے اوپر جمے رہے تو کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے قرآن پاک اس پر گواہی دیتا ہے ان اللہ کہ بے شک اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں سیتا پلائی ہوئی دیوار بن کر جو ہے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنا یہ سبق نبی علیہ السلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو پڑھایا چنانچہ صحابہ کرام میں جوانوں کا تو کیا تذکرہ کرنا وہاں کے بچوں کے دلوں میں عورتوں کے دلوں میں یہ شہادت کا جذبہ سما گیا تھا بچوں کے دلوں میں چھوٹے بچوں کے دلوں میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ بدر کے میدان میں نکلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں نبی علیہ السلاط اسلام نے کہا کہ تم صف بناؤ تاکہ میں دیکھوں تو صحیح دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ بھی جہاد میں شرکت کے لیے کھڑا ہے اور اس کے قریب ایک دوسرا چھوٹا بچہ وہ بھی جہاد میں شرکت کے لیے موجود تو ایک کو اجازت دے دی جو نسبتاً بڑا تھا اور دوسرے کو روکا تو وہ چھوٹا اس وقت نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں اس کے ساتھ کشتی کرتا ہوں اگر میں اسے گرا لوں تو مجھے بھی اجازت مل جائے نبی علیہ السلام نے دونوں کو کشتی کی اجازت دی دونوں کشتی کرنے لگے بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس چھوٹے نے بڑے کو اشارہ بھی کیا کہ آپ کو تو اجازت مل چکی اب اگر آپ گر جائیں گے آپ کا نقصان نہیں ہوگا مگر مجھے جہاد میں جانے کے لیے اجازت مل جائے گی اس چھوٹے بچے کے جذبے کو دیکھیے یہ لوگ کہیں پکنک منانے نہیں جا رہے تھے یہ لوگ کہیں دعوت کھانے نہیں جا رہے تھے یہ دشمن نا اسلام سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے مگر ایک جذبہ تھا جو ان بچوں کے دلوں میں سما چکا تھا کہ وہ ہر قیمت پر جہاد میں جانے کے لیے تیار ہوتے تھے چنانچہ یہی معاذ اور معاوض جب میدان جنگ میں نکلتے ہیں تو آپ ان کا ٹارگٹ دیکھیے اپنے جسمانیت کے اعتبار سے یہ چھوٹے ہیں مگر ان کا ٹارگٹ بڑا موٹا ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ کون ہے تو میں نے دیکھا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں ایک میرے قریب آیا اور کہتے ہیں کہ چچا آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے تو کہنے لگے میں حیران ہوا یہ دشمنوں کا سردار اور اس کے بارے میں یہ چھوٹے بچے پوچھ رہے ہیں تو میں نے پوچھا بچہ کیوں کہنے لگے کہ ہم نے سنا وہ نبی علیہ اخلاط اسلام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے آج یا ہم اس جہاد سے واپس نہیں لوٹیں گے یا پھر اس میدان سے وہ واپس لوٹ کر نہیں جائے گا کہنے لگے میں حیران ہوا میں نے انہیں اشارہ کیا کہ دیکھو فلاں جگہ موجود ہے وہ دشمن لوہے میں ڈوبا ہوا اس کے گرد کتنے سپاہی موجود تھے مگر یہ دونوں بچے گئے اور بالآخر انہوں نے جا کر اس کو قتل کر دیا تو آپ دیکھیے کتنا جذبہ تھا ان بچوں کے دل میں آپ صحت مند لوگوں کی کیا بات کرتے ہیں ارے ایک صحابی بہت کے دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کرتے ہیں اللہ کے نبی میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور یہ کون صحابی ہیں وہ صحابی جن کے پاؤں ایک معذور ہے یہ صحابی جن کا لنگڑا پن تھا جو لاٹھی کے سہارے چلتے تھے جن کے لیے اپنے توازن کو بحال رکھنا مشکل کام تھا وہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے چار بیٹے جہاد میں شریک ہو رہے ہیں مگر میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں جنت میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ چلوں مجھے بھی آپ جانے کی اجازت دیجیے اللہ کے محبوب نے فرمایا تیرا عذر ہے اگر چاہے تو تو پیچھے رہ سکتا ہے پھر اجازت مانگی جب جذبہ دیکھا تو فرمایا کہ اچھا تمہیں بھی اجازت ہے یہ خوشی خوشی اپنے گھر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں بھی جہاد میں جا رہا ہوں مجھے اجازت مل گئی بیوی نے کہا مگر میں تو دیکھ رہی ہوں کہ تو بھاگ کر واپس آ رہا ہے تو انہوں نے اس وقت اپنی بیوی کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بات کہی اور نبی علیہ اصلاط اسلام کی صحبت کا حق ادا کر دیا دعا مانگی اے اللہ اب میری لاش کو بھی واپس گھر والوں کی طرف نہ لوٹا دینا اور جس قوم کے لولے لنگڑوں کا یہ حال ہو بلا اس قوم کے جوانوں کا کیا عالم ہوگا اور جس قوم کے بچوں کا یہ عالم ہو پھر اس قوم کے مردوں کا کیا عالم ہوگا یہ کیا تھا ایک جذبہ تھا جو نبی علیہ اللہ اسلام نے ان کے دلوں میں پھونک دیا تھا یہ تو مردوں کی بات ہو رہی ہے آئیے آپ کو ایک عورت کا واقعہ عرض کر دوں نبی علیہ السلاط اسلام نے جہاد کے نکلنے کے لیے حکم فرمایا مدینہ کے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے ہر عورت اپنے گھر میں تیار کر رہی ہے مردوں کو مگر ایک ایسا گھر ہے جہاں ایک عورت خاموش اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے خامد جہاد میں شہید ہو چکا اب گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں وہ اسی بچے کے چہرے کو دیکھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنکھوں ٹپ تک گر رہے ہیں کاش کوئی مرد بڑا ہوتا میں اسے تیار کرتی اللہ کے محبوب کے ساتھ جہاد کے لیے بھیج دیتی مگر یہ بچہ چھوٹا ہے میں کیا کروں بہت دیر روتی رہی اس کی آنکھوں سے یہ ساون بھادوں کی برسات برستی رہی جب دل بہت زیادہ اداس ہوا اسی بچے کو اس نے سینے سے لگایا مسجد نبی میں نبی علیہ اللہ اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر یہ عرض کرتی ہے اے اللہ کے محبوب آپ میرے اس بچے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیجیے دودھ پیتے چھوٹے بچے کو اے اللہ کے محبوب آپ اس کو جہاد کے لیے قبول فرما لیجیے نبی اسلام نے دیکھا چھوٹا معصوم بچہ دودھ پیتا ہوا فرمایا کہ یہ کیسے جہاد کرے گا اے اللہ کے نبی اسے قبول پر لیجیے یہ کیسے جہاد کرے گا اے اللہ کے نبی جس مجاہد کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو آپ میرا بیٹا اس بے مجاہد کے حوالے کر دیجئے جب وہ میدان جنگ میں جائے گا اور دشمن تیروں کی بارش برسائے گا وہ مجاہد تیروں سے بچنے کے لیے میرے بچے کو آگے کر دے گا میرا بچہ دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام کو آ سکتا ہے جن عورتوں کے دل میں شہادت کا یہ جذبہ ہو چھوٹے بڑوں کے دل میں شہادت کا یہ جذبہ ہو تو میرے دوست تو سوچیے تو صحیح اللہ کے محبوب نے ان حضرات کی تربیت کیسے ہوگی اور یہ واقعات اتنے ہیں کہ ان واقعات کو تھوڑے سے وقت میں سمیٹنا یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے انتہائی مشکل کام ہے چنانچہ ایک عورت میدان عہد میں سے خبر چلی مدینہ طیبہ پہنچی کہ نبی علیہ السلام اسلام شہید ہوئے وہ کہنے لگی کہ میں جب تک اس خبر کی خود تصدیق نہیں کر لوں گی میں اس وقت تک اس کو نہیں مانوں گی چنانچہ اپنی سواری پہ سوار ہوئی اور عہد کے پہاڑ کی طرف اس نے بڑھنا شروع کر دیا آگے ہوئی قریب ہوئی تو ایک مجاہد قریب آئے ان سے پوچھتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلاط اسلام کی شہادت کے بارے میں سنا ماں بال محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے وہ کہتے ہیں مجھے تو معلوم نہیں البتہ میں نے تیرے خامن کو فلاں جگہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ عورت تب سے مت نہیں ہوتی پھر آگے بڑھتی ہے معلوم ہوا اس کی قیمتی متا کوئی اور ہے جس کی تلاش میں یہ جا رہی ہے ایک اور صحابی ملے پوچھتی ہے ماں بال محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں البتہ میں نے تیرے بیٹے کو دیکھا فلاں جگہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے یہ پھر کرتے مت نہیں ہوتی پھر آگے بڑھی تیسرے صحابی نے بھائی کی خبر دی کسی نے والد کی خبر دی یہ وہ عورت ہے جس کو ایک ہی جہاد میں اپنے بیٹے اپنے خاوند اپنے بھائی یا باپ کی شہادت کی خبر ملتی ہے مگر سے مس نہیں ہوتی یہ پھر قدم آگے بڑھا رہی ہے پوچھتی پھرتی ہے کوئی تو مجھے نبی علیہ السلام کی خیریت کے بارے میں بتا دے ایک صحابی نے کہا نبی علیہ السلام فلاں چٹان کے پیچھے ہیں یہ وہاں پہنچی نبی علیہ السلام کو دیکھا نبی علیہ السلام کی چادر کا ایک کونا پکڑ کر اس صحابیہ نے تاریخی جملہ کہا کہنے لگی کل مصیبت بعد محمد سہل کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت کے بعد اب میرے لیے تمام مصیبتیں آسان ہیں جن عورتوں کے دلوں میں شہادت کے یہ تمنا ہو سبحان سبحان اللہ اللہ ادھر حضرت حمزہ شہید ہو رہے ہیں ادھر حضرت صفیہ تشریف لا رہی ہیں اللہ کے محبوب کو پتہ چلا ایک صحابی کو بھیجا فرمایا ان کو منع کرو بہن ہے اپنے بھائی کی ناش پہ آ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو اپنے بھائی کی حالت کو دیکھے آنکھیں نکل چکی زبان کٹ چکی سینہ چیر کے دل نکال لیا گیا اس حالت میں دیکھ کے بہن کہیں غم زدہ نہ ہو جائے اس صحابی نے جا کر روکا کہ آپ کو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا پوچھا کہ اللہ کے محبوب نے کیوں منع کیا وہ کہنے لگے اس لیے کہ تو غم زدہ نہ ہو کہیں رو نہ پڑے وہ کہنے لگی جاؤ میرے آقا سے کہہ دو سفیہ بھائی کو رونے کے لیے نہیں اپنے بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہی ہے جس قوم کی عورتوں میں شہادت کی یہ جذبہ بھر دیا گیا ہو میرے دوستوں اس کے جوانوں میں کیا عالم ہوگا اللہ رب العزت نے یہ ایک نعمت عطا فرمائی ہے کہ شہادت ایک سعادت ہے جس کے دل میں ایمان ہے میرے دوستو وہ صبح و شام اس کے لیے دعائیں مانگتا ہوگا اگر نہیں مانگتا سمجھ لیجئے کہ یقیناً اس کے ایمان میں کوئی فرق ہے یہ منافقت ہے کہ آدمی شہادت سے گھبرائے یہ منافقت ہے کہ آدمی اس سے پیچھے ہٹ جائے نہیں شہادت سے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یہ مومن کے لیے مطلوب ہوتی ہے آئیے اس شہادت کے بارے میں اگر پوچھنا چاہو تو ذرا عمر خطاب اللہ عنہ سے پوچھو مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کی حاضری کے بعد مدینہ طیبہ واپس آ رہے ہیں ایک بڑا قافلہ بھی ساتھ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے میں بڑی دعائیں مانگی اللہ سے بہت کچھ مانگا مگر جب واپس آئے رات کا وقت ہے صبح صبح کا وقت ہونے لگا تحجد کا وقت ہے آنکھ کھلی آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اس وقت سر آپ کے سامنے پوری طرح چودی کا چاند چمک رہا ہے چاندنی ہر طرف پھیل رہی ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اس وقت آپ کی نگاہیں آسمان پر اٹھی آپ کو ستارے چمکتے نظر آئے چاند کی چاندنی نظر آئی ہوا نظر آئی محسوس ہوئی تو آپ نے محسوس کر لیا یہ تو کوئی قبولیت دعا کا وقت محسوس ہوتا ہے اس قبولیت دعا کے وقت میں حضرت عمر اللہ کے اندر ایک تمنا چھپی ہوئی تھی جسے آپ کبھی سجدوں میں مانگتے تھے کبھی آپ قیام میں مانگتے تھے کبھی آپ اپنی نمازوں میں مانگتے تھے کبھی آپ اپنی تنہائیوں میں مانگتے تھے وہ تمنا اس وقت نکلی چنانچہ آپ اٹھ بیٹھے دامن پھیلا لیا اور اللہ کے اس محبوب کے ساتھی نے اپنے اپنے پروردگار سے اپنے دل کی تمنا کو پیش کیا وہ دعا کیا مانگی دعا یہ مانگی اللہ عمر فی شہادت اور فی اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری قبر اپنے محبوب کے شہر میں بنا یہ ان حضرات کی تمنا ہوا کرتی تھی آئیے اس شہادت کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہو ذرا خالد ابن ولید سے پوچھیے اپنے بستر پر لیتے ہوئے ہیں آخری وقت ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے جو لوگ قریب تھے حیران ہوئے کہنے لگے خالد ہم نے تجھے کبھی گھبرائے ہوئے نہیں دیکھا اور جب دشمنوں کے تو سامنے ہوتا تھا تیرے شیر کی طرح کردار ہوتا تھا تیرے چہرے پہ مردان ہوتی تھی اور تیرے اندر ایک جذبہ ہوتا تھا جہاں دوڑ کر گنسان کا رن پڑتا تو وہاں جاتا تھا آج تیری آنکھوں میں آنسو کہتے ہم سمجھ نہیں پا رہے اس وقت پہ آنسو اور زیادہ ٹپک پڑے حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے میرے دل میں ایک تمنا تھی میں اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے ساری زندگی پریشان رہا میں شہادت چاہتا تھا مجھے جہاں زیادہ زور نظر آتا جنگ کا میں ادھر بڑھتا تھا مجھے شاید ادھر شہادت مل جائے شاید ادھر شہادت مل جائے ایک ایک دن میں میرے ہاتھ سے کئی کئی تلاریں ٹوٹی مگر مجھے میدان جنگ میں یہ شہادت نصیب نہ ہو سکی آج یہ بستر ہے اور میں بستر پر پڑا آج اس دنیا سے جدا ہو رہا ہوں اپنے رالا کے پاس پہنچ رہا ہوں شہادت میری مقدر میں نہ تھی اس لیے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے گئے انہوں نے کہا نہیں آپ کو یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے اس لیے کہ آپ کے دل میں تمنا ہے ہاں کسی کافر کو آپ کو شہید کرنے کی ضرورت اس لیے نہ ہوئی کہ آپ کو اللہ کے محبوب نے سیف اللہ کا لقب عطا کیا تھا اگر کوئی آپ کو شہید کر لیتا گویا وہ سیف اللہ کو توڑنے والا ہوتا ایسا ممکن نہیں تھا اس لیے اللہ نے دنیا میں کسی کافر کے ہاتھوں اگر آپ کی لاش کو کٹنے نہ دیا مگر آپ کا دل چونکہ شہادت کے غم میں کٹ چکا اللہ رب کیا قیامت قیامت کے دن آپ کو شہیدوں کا سردار بنا دیں گے اس کے دل میں تمنا ہوا کرتی تھی اس کے دل میں شہادت کا شوق ہوا کرتا تھا مدینہ کی بچیاں آپس میں کھڑے ہو کے باتیں کیا کرتی تھیں کہ دیکھو وہ فلاں کے ابو شہید ہو گئے فلاں کے ابو شہید ہو گئے اور فلاں کے ابو کو تو گھر میں بستر پہ موت آ گئی اور جس بچی کے والد کو گھر میں موت آتی تھی وہ دوسری بچیوں کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کیا کرتی تھی اللہ کے محبوب نے ان حضرات کی ایسے تربیت کر دی تھی اللہ رب العزت کو یہ چیز پسندیدہ ہے کہ مومن اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے اور یہ تو مومن کی بات کرنی آئیے اس سے نیچے اتر کے دیکھیے اب آپ نے چھیڑ ہی دیا تو آپ کو ذرا محبت کی دو باتیں عرض کر دوں اس سے ذرا نیچے اتر کے دیکھیے ایک مجاہد اگر ایک گھوڑے کو پالتا ہے اس لیے کہ میں اس پر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا اب وہ گھوڑا ایک بے زبان جانور ہے نا سمجھ جانور ہے مگر اس کو پالا اس لیے گیا کہ اس پر بیٹھ کر جہاد کیا جائے گا چنانچہ وہ گھوڑا پہچانتا ہے مجھے کھلایا اس لیے گیا تھا پلایا اس لیے گیا تھا کہ میں نے جہاد میں شریک ہونا ہے اب اس کا مالک اگر اس پر سواری کرتا ہے اور اپنے آپ کے اوپر زیرہ پاند لیتا ہے تلوار ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اسے دشمن کے کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے وہ گھوڑا بھی پہچانتا ہے اگر جانور ہے اس اس میں میں دماغ نہیں وہ سمجھ نہیں مگر اتنی تھوڑی سی فہم ہے کہ اب وقت آیا اس وفا کو پورا کرنے کا جس کے لیے میرے مالک نے میری خدمت کی تھی چنانچہ گھوڑا تیار ہوتا ہے اس کو سامنے تلواریں نظر آتی ہیں نیزے نظر آتے ہیں تیر نظر آتے ہیں گھوڑا گھبراتا نہیں اس کو پتا ہے آج وقت آ گیا اس وفا کو نبھانے کا چنانچہ مالک اس کو ایڑی کا اشارہ کرتا ہے کہ تم بھاگو وہ گھوڑا بھاگتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے دشمن کی سبوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے سامنے دشمن تیر برتا ہے پھر تیر ہو تفنگ ہو دشمن کے بار پڑے تلواروں سے اس کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹے وہ گھوڑا پرواہ نہیں کرتا وہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے مگر اپنے مالک کے اشارے کی لاج رکھ لیتا ہے اللہ رب العزت کو اس گھوڑے کی وفا اتنی پسند آئی کہ اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑ رہی ہوتی ہے اللہ نے اس مٹی کی اپنے قرآن میں قسمیں کھا دی فرمایا پل موریات قدن پل مغیرات مجاہد تیری عظمت کو سلام تیرے اس گھوڑے کے قدموں سے جو اٹھتی ہے میرا پروردگار اس مٹی کی بھی قسمیں کھا رہا ہے شہادت سعادت ہے سعادت ہے میرے دوستو اس کو مانگیے صبح شام مانگیے اپنے پروردگار سے مانگیے آئیے آپ کو میں تھوڑی سی دیر میں شہید کے کچھ فضائل عرض کر دوں شاید کوئی میرا سویا ہوا دوست جاگ جائے کسی کے دل میں یہ سوئی ہوئی تمنا پھر بیدار ہو جائے سنیے قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت کے سامنے شہدا کھڑے ہوں گے حدیث پاک میں آتا ہے تبرانی شریف کی روایت ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن شہدا کو اپنی طرف بلائیں گے کہ شہید میرے تخت کے قریب ہو جائے روایت کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ شہید اللہ رب العزت کے تخت کے قریب ہوں گے حتیٰ کہ اگر کسی شہید کے راستے میں ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں گے تو شہید کو جو اعزاز ملے گا اس کی وجہ سے وہ بھی ہٹ جائیں گے راستہ دیں گے کہ شہید اللہ کے تخت کے قریب ہو جائے سبحان اللہ جنت میں جائیں گے جنتی بڑے خوش ہوں گے نعمتیں مل گئی اللہ رب العزت پوچھیں گے آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو یہاں بھی کسی چیز کی طلب ہو شہید وہاں بھی اٹھے گا کہے گا پروردگار میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیجتے میں پھر شہید کیا جاتا پھر بھیجتے سما ہوا سما اختل سما ہوا سما اختل اے پروردگار گویا جب مجھے شہید کیا گیا اس لمحے جو مجھے لذت آئی وہ لذت مجھے تیری جنتوں میں بھی نہ آ سکی شہادت ایک سعادت ہے اور یہ کس کو نصیب ہوتی ہے جو طالب صادق بن کے مانگتا ہے جو طالب صادق بن کے مانگتا ہے سبحان اللہ اس شہید کو اللہ نے کیا عطا فرمایا کہ اگر گھوڑا پالا اس گھوڑے کی لیڈ اس کی باقی چیزیں اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی نیکیوں کے میزان میں تولا کریں گے شہید کے خون کا قطرہ نہیں گرتا مگر اس کے گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں آئیے دیکھیے ذرا دل کے کانوں سے سنیے توجہ کیجیے میں اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے دنیا میں اگر کوئی ولی فوت ہو جائے ابدال فوت ہو جائے وقت کا کتب فوت ہو جائے آپ پوچھئے رب کریم اب کیا کریں حکم دیا جائے گا کہ یہ فوت ہو چکا یہ میرے سامنے آنا چاہتا ہے اب اس کو نہلا دو اور اس کے کپڑے پہنا دو نئی وردی پہنا دو اس لیے کہ اس نے میرے سامنے پیش ہونا ہے لیکن جب شہید کا وقت آیا شہید ہو گیا اب اللہ تعالیٰ سے پوچھئے رب کریم کیا ہم اسے نہلائیں اللہ رب العزت نے ضابطہ بدل دیا فرمایا نہیں یہ تو میرے راستے میں اپنے خون سے نہا چکا اب تم اسے دنیا کے پانی سے کیا نہلاتے ہو اللہ اس کا کفن بدل دیں فرمایا نہیں یہ خون کے دھبے اس کے کپڑوں کو لگے تھے میں چاہتا ہوں قیامت کے دن انہی کپڑوں کے ساتھ اٹھایا جائے یہ مجھے دیکھ کے مسکرائے گا میں اسے دیکھ کے مسکراؤں گا کا بدل کے رکھ دیا کوئی ولی ہو ابدال ہو کتب ہو سب کے لیے نہلانے کا ضابطہ تھا مگر شہید کا معاملہ آیا کیونکہ پیار کا معاملہ تھا محبت کا معاملہ تھا یہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا تھا وہ رب اتنا قدردان ہے فرمایا نہیں تم اسی حال میں اسے میرے پاس بھیج دینا بلکہ جب کسی آدمی پر موت آئی کوئی بھی ہو متقی تھا سبھی تھا کہتے ہیں جی اس کو موت آ گئی لیکن جب شہید کا وقت آیا میرے پروردگار نے کہا ولا لمن الله اموات اور میرے راستے میں جو قتل ہو خبردار مردہ نہ کہنا بل وہ تو زندہ ہے کلّا تشرون تمہیں اس کا شعور نہیں عطا کیا گیا مردے کا نہ پسند نہ کیا نہیں نہیں یہ مردہ کہاں وہ یہ تو زندہ ہے اس نے تو زندگی پالی جس نے اپنی جان میرے راستے میں دے دی سبحان اللہ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یتعون موتعا یغید الکفار ولا ینالون من عدو النیلا الا کتب لهم به عمل صالح اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو اپنے گھر سے نکلے اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہوا مقصد کیا ہو اللہ کی رضا ہو میدر کل موت پھر اس کو موت آ جائے فقد اس کا اجر تو اللہ کے ذمے ہو گیا سبحان اللہ سبحان تو یہ درفان شہید ہم سلام کرتے ہیں تیری جرت کو ہم سلام دیتے ہیں تیرے بھائیوں کو تیری والدہ کو جس نے اپنی گود میں تجھے پالا تیرے جیسے نوجوان تیرے جیسے جرت مند مسلمان اللہ کرے کہ ہر ماں کی گود میں پلنے والے ہوں سبحان سبحان اللہ اللہ تو اپنے گھر سے نکلا تھا تو کس لیے شہادت کی نیت لے کر وہ میں یخرج اخرج ہی آؤ قرآن تم پر گواہی دے رہا ہے اللہ کا قرآن تیری صداقت کی باتیں کر رہا ہے وہ میں یخرج اخرج ہی جو اپنے گھر سے نکلا مہاجرن اللہ و رسولی اور نیت کیا تھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت تھی ثم یدرک الموت موت پھر اس کو موت آ گئی فقد آج رجر اللہ اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا کیا کے دن تو اپنے پروردگار سے چاہے گا وہ تیری امیدوں سے بڑھ کر تجھے اجر عطا فرمائے گا اور تو خوش نصیب ہے کہ جب شہیدوں کی ماں کو پکارا جائے گا تیری ماں بھی اس دن شہید کی ماں بن کر قیامت کے دن پیش کی جائے گی اللہ اور میرے دوستوں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی آدمی کی جب موت آتی ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے اس بندے کی روح قبض کر لو حتیٰ کہ ولی ہو متقی ہو پرہیزگار ہو ابدال ہو کسی مقام سے ہو ملک الموت کو بھیجا جاتا ہے جائیے میرے اس مقرر بندے کی روح کو قبض کر لیجئے حتیٰ کہ امبیا علی مسلمات و تسلیمات کے لیے ملک الموت کو بھیجا جاتا ہے جائیے ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیے اور کئی ایک پروردگار یاد کر رہے ہیں تو ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی ملک الموت کو بھیج دیا جاتا ہے فرماتے ہیں نہیں لیکن جب شہید کا وقت آتا ہے شہادت کا اللہ رب العزت ملک الموت سے کہتے ہیں ملک الموت یہ میرا وہ بندہ ہے یہ میرے نام پہ جان دے رہا ہے ذرا تو پیچھے ہٹ اس بندے کی روح کو میں خود قبض کروں گا چنانچہ شہید کی روح کو اللہ تعالیٰ خود قبض فرمایا کرتے ہیں کی تہ میں بغیر رات مزمر ہے اور جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا اللہ رب العزت ہمیں شہادت عطا فرما دے اور جو ہمارے حضرات دوست احباب کشمیر میں یا کسی بھی جگہ دین اسلام کی سربلندی بلندی کے لیے شہید ہوئے تیار کردہ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر چار الفرقان مارکیٹ نزد جہانگیر پارک بالمقابل مسجد صدر کراچی فون نمبر سات دو تین سات صفر آٹھ سات کو اپنے قرب کے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما جب ان کے پسماندان کو اے اللہ اپنی رحم سے نصیب فرما ان کو دین کی سربلندی کے لیے جان مال سب کچھ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما دنیا کی عزت نصیب فرما آخرت کی عزت نصیب فرما رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ جہاں جہاں مسلمان جہاد کر رہے ہیں اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما اے اللہ ان کی کمزوریوں کو ان کی قوتوں میں تبدیل فرما رب کریم اپنی رحمت نادل فرما کفر کو پا... اللہ کفر کی قوتوں کو پاش پاش فرما اے اللہ باطل کو پسپا فرما اور اسلام کو غلبہ نصیب فرما رب کریم اسلام کو غلبہ نصیب فرما رب کریم ہماری کمزوریوں کو معاف فرما کوتاہیوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما رب کریم ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے آنگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہماری ہڈی ہڈی بوتی بوتی سے اپنی محبت پیدا فرما رب کریم ہمارے علم میں برکت پیدا فرما عمل میں برکت پیدا فرما رزق میں برکت پیدا فرما صحت میں برکت پیدا فرما عزت میں برکت پیدا فرما سب کریم ہمارے کاموں میں برکت پیدا فرما قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما رب کریم اپنی رحمت نازل فرما جتنے حاضرین مجلس ہیں مرد ہیں یا مصورات ہیں اللہ ان سب کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما رب کریم سب کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما رب کریم ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب فرما رب کریم اس قابل تو نہیں مگر مانگ جو تیرے ساتھ تیرے اہلا تیرے دربار سے رہے ہیں رب کریم ہم اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں شہادت نصیب فرما رب کریم ہمیں شہادت نصیب فرما رب کریم ہمیں شہادت نصیب فرما رب کریم دنیا آخرت کی سرخروئی نصیب فرما شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما رب نات قبل ان قانت سمی الرحیم صبری ان انت التواب الرحیم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا